بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المجادلہ آیت دو الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم

اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو میری ماں ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت اب ہمیشہ کے لیے اپنے خاون پر حرام ہو گئی ان آیات میں زہار کا حکم بیان فرمایا کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی حقیقی ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے جنا ہو ہاں چونکہ خاون نے بدتمیزی کی اور ایک جھوٹی اور بیہودہ بات اپنی بیوی سے کہہ دی تو اس کی سزا اسے ملے گی اور وہ یہ کہ کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اگر روزے رکھنے سے مجبور ہو تو ساٹھ بسکینوں کو کھانا کھلائے یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے اور ان کے درمیان طلاق نہیں ہوگی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ وہ ان اللہ الغفور اور بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ایسی حرکت کر چکے وہ معاف ہے اب ہدایت ملنے کے بعد ایسا مت کرو اگر غلطی سے کر لو تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معاف کراؤ اور عورت کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کرو یا مطلب یہ ہے کہ اظہار کرنے والا جب کفارہ ادا کر دے تو اس کے لیے معافی اور بخشش ہے للمظاہر بالکفارہ آیت بارہ یا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم منافقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بے فائدہ باتیں کرتے تاکہ لوگوں میں اپنی بڑائی جتائیں کہ ہم خاص لوگ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ خاص باتیں کرتے ہیں اسی طرح بعض مسلمان بھی کچھ باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے ہوئے اتنا وقت لے لیتے کہ دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا وقت نہ ملتا اس وقت یہ حکم آیا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے کر آیا کرے اس میں کئی فائدے ہیں صدقہ دینے والے کو اجر ملے گا اسے گناہوں سے پاکی ملے گی فقراء کا فائدہ ہوگا مخلص اور منافع کی تمیز ہوگی کیونکہ منافق نہ صدقہ دیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع ہوگا ہاں جو صدقہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے معاف ہے جب یہ حکم اترا تو منافقین نے بخل کی وجہ سے یہ عادت چھوڑ دی اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس لیے پیشگی صدقہ کا حکم فرمایا ہے ماحول درست ہو گیا تو بعد میں یہ حکم تبدیل فرما دیا گیا جیسا کہ اگلی آیت میں ہے ترجمہ اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے لیا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ پاکیزہ بات ہے بس اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یعنی صدقہ دینے کی استطاعت نہیں تو اس حکم سے معافی ہے ناداری اور مجبوری اس معاملے میں معافی کا ذریعہ ہے آیت تیرہ تقدموا اشفق تم قدیم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے کا جو حکم تھا اس کا مقصد حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم معاف فرما دیا کے دو دین کے مستقل احکامات ہیں ان کی مکمل پابندی کرو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ترجمہ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے پھر جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو